اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آسمائیں اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے